الحمد للہ رب آج شب جمعہ ہے تو میری بھی سان بھائی کی طرح یہی گزارش ہے کہ جو بھائی یا بہنیں آج روزہ جنہوں نے رکھا ہو یا نیکیاں کی ہوں وہ ہمیں اثار کر دیں ہم تو بڑے بڑے کیا کہا جائے سست بھی ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں ہم چست ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی رضا والے کام خوب سے خوب تر انداز میں اس کی بارگاہ میں پیش کر سکیں مخلصانہ طور پر جزاک اللہ کثیر یقیناً اس دنیا میں اچھے لوگوں کا اور اچھی صحبتوں کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالی جل کی بہت بڑی ایک نعمت ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کبھی کبھی غور ضرور کیا کیجیے کہ ہم میں درس اس لیے بھی تھوڑا مؤخر کر رہا ہوں کہ ہمارے انف اسلام بھائی مزید جتنے ہو سکتے ہوں وہ تشریف لے آئے اور پھر ہم درس کی بات کریں اور یہ بھی خیر درس ہی کی بات ہے کہ ہمیں کبھی کبھی ضرور غور کرنا چاہیے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک اور قیامت تک اب تک بہت سے لوگ آئے زندگیاں گزاری سینکڑوں سال اور بعضوں نے ہزاروں سال بعضوں نے درجنوں سال اور آخر کار اس دنیا سے باہر حال چلے گئے کتنے ہی بڑے منصب پہ فائز رہے ہوں کتنی ہی اعلی ذمہ داریاں ملی ہوں کتنے ہی بڑے عہدے دار رہے ہوں باہر کیف ہر شخص کو اس دنیا سے آخر کار جانا پڑا ہے اور یقیناً وہی کامیاب ہے کہ جس نے یہ دنیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری وہی کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں کامیاب رہا وہی کامیاب ہے کہ جو ایمان اور عافیت کو سلامتی کے ساتھ لے گیا میں عافیت کا لفظ ساتھ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عافیت کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی دعا بھی کرنی چاہیے اور عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ اس دنیا سے اپنے پاس بلائے تو خیر غور کیا کیجیے واقعی اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اچھے لوگوں میں بیٹھے ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت دی ہمیں اچھے لوگوں سے گفتگو کرنے کا شرف دیا اچھے لوگوں سے سیکھنے کا موقع دیا تو آپ سب میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں عشق کرنے والے ہیں تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور اپنے لیے بھی دعا کیا کیجیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور خاص کر میرے لیے بہت دعا کیا کیجیے کیونکہ یقیناً اپنے بھائی کے حق میں کی گئی دعا مقبول ہے تو میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور انشاءاللہ روم کے علاوہ بھی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے ہر سنی مسلمان پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو اپنی رضا میں رکھے ہم سے راضی رہے اور ہمیں عافیت میں رکھے ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے ہمیں ہر بلا ہر تکلیف ہر پریشانی ہر برائی سے بچائے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے عافیت چاہیے ایمان کی سلامتی چاہیے اللہ تعالی سے ہمیں دین دنیا کی بھلائی خیر چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی بھی ہم سے محبت کرتا رہے اور اپنے محبوبین میں ہمارا شمار کر لے تو اب ہم انشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آج پچیس اسلامی بھائی مجھ سمیت موجود ہیں تو انشاءاللہ سلسلہ درس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کا ایک اور ہم پہ فضل ہے کرم ہے احسان ہے عنایت ہے کہ بفضل ہی تعالی ہم کتاب الایمان کے ساتھ ساتھ کتاب العلم بھی مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم کتاب الوضو پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام على على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم الصلاة عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دعا پڑھ لیجیے اللہ علینا علینا حکمت کا کا ونشر رحمت یاد الجلال والاکرام والسلام عليك يا يا نبي الله الله وعلى نور درس کے آغاز سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بار پھر بتانا چاہوں گا دہرانا چاہوں گا کہ اگر آپ پریشان ہیں تو درس حدیث سنیے اگر آپ تکلیف میں گرفتار ہیں تو درس حدیث سنیے اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں تو درس حدیث میں حاضر ہو جائیے کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے اور سننے والوں کو ہر بیماری تکلیف مالی پریشانی سے نجات دیتا ہے کشادگی عطا فرماتا ہے اور وہاں سے اس کی مدد فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو خوش ہو جائیے اور اپنا معمول بنائیے کہ میٹھے مدنی مصطفیٰ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا کریں سنایا کریں اللہ تعالی نے ہمیں یہ ضروری موقع عطا فرمایا کہ ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں کر سکیں آپ کی باتوں کو سن سکیں آپ کی باتوں کو سمجھ سکیں یہ اللہ ہی کی توفیق ہے اور ہم اللہ ہی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس توفیق رفیق کو قائم رکھے جاری رکھے اور اس پیاری گفتگو کے سطح میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے ہماری دین اور دنیا کی بہتری فرمائے ہماری دنیا اور آخرت کو بھلا کر دے کتاب الوضو یا کتاب الطہارت بعض نسخوں میں کتاب و تہارت بھی آیا تو ہم یہ بات تو پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ امام بخاری نے باب الوحی سے کتاب کا آغاز کیا پھر کتاب الایمان کو ذکر کیا اور اس کے بعد کتاب العلم لے کر آئے اور اب اس کے بعد کتاب الوضو کو لے کر آتے ہیں بعض نسخوں میں کتاب الوضو کے بجائے کتاب التہارا بھی ہے بہرحال کتاب التہارت زیادہ عام ہے کیونکہ تہارت کے اندر وضو غسل تیمم ساری چیزیں شامل ہیں اور وضو صرف اور صرف وضو ہی کو شامل ہوگا ظاہر ہے غسل اور تیمم اس میں شامل نہیں ہے آئیے اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لفظ ہے وضو اور ایک لفظ ہے وضو زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے اس کا معنی ہوگا وہ پانی کے جن سے انسان جس سے انسان وضو کرتا ہے ٹھیک ہے نا وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس پانی سے انسان وضو کر رہا ہو اور وضو کے معنی آپ جانتے ہیں کہ جناب آزائے مخصوصہ کو پانی سے دھونا ٹھیک ہے جی اور ایسا ہی معاملہ غسل اور غسل کے ساتھ ہے غسل سے مراد ظاہر ہے اپنے جسم کو دھونا اور پاکی حاصل کرنا اور غسل سے مراد وہ پانی ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ پاکی حاصل کر رہا ہے اسی طرح تہور اور تہور کا معاملہ ہے کہ تہور کا مطلب پاکی حاصل کرنا اور تہور سے مراد وہ پانی جس سے تہارت حاصل کی جا رہی ہے خواہ وہ وضو کے حوالے سے ہو یا غسل کے حوالے سے ہو شرعی معنی کی تفصیلی وضاحت انشاءاللہ بھی ہم درس کے دوران سنتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی طیبہ بھائی آپ نے صحیح لکھا ہے جزاک اللہ باب ما جا فی اردو وضو کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے سننی ہے اور جو آیت ہے وہ بھی سن لیجیے امام بخاری نے آیت مبارکہ یہاں نقل فرمائی صورت المائدہ کی ہے وقول اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے ادا کم تم جب تم نماز کا ارادہ کرو جب تم نماز پڑھنا چاہو جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو لو اکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو ایل المرافق اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سر کا مسحا کر لو وہ ارجولا اور اپنے پاؤں بھی دھو لو ایل کا بین تخنو سمیت ٹھیک ہے جناب تو وضو کے چار فرائض اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیے اچھا جی اب یہاں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر روایتوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا یہاں پہ کہ آیت مبارکہ میں پہلے چہرے کو دھونے کا حکم ہے حالانکہ وضو کا جو مصنون طریقہ ہے اس میں ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اور پھر جا کر ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ پاک پانی سے وضو کیا جائے فلو وجو حکم غسل جو ہے وہ جو غسل وجہ ہوگا جو چہرہ دھونا ہوگا وہ پاک پانی سے ہو اور پاک پانی کا معلوم کیسے ہوتا ہے پانی کے پاک ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے تو جناب اس کے لیے اس کے تین اوساف کا علم ہونا ضروری ہے پہلا وصف اس کا نجاست کا رنگ اس میں نہ ہو دوسرا وصف یہ کہ نجاست کا ذائقہ اس میں نہ ہو اور تیسرا وصف کہ نجاست کی بو اس میں نہ ہو تو جناب جب بندے نے پانی سے اپنے ہاتھ پہنچوں تک دھوئے تو اس کو رنگ معلوم ہو گیا کہ جی رنگ تو اس کا صاف ہے یہ نجاست سے ملا ہوا یا نجاست والا پانی نہیں ہے اور جب کلی کی تو ذائقے کا بھی معلوم ہو گیا کہ جی کوئی برا ذائقہ بھی نہیں ہے اس کا اور ایسے ہی جب ناک میں پانی ڈالا تو معلوم ہو گیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بدبو بھی نہیں ہے پانی بالکل ٹھیک ہے اور جب پانی کے ان اوساف اوسافلا سے معلوم ہو گیا کہ پانی بالکل پاک ہے تو اس کے بعد بسم اللہ شریف ادا کیجیے پڑھیے سنت سے آپ کو سارے علوم پانی سے متعلق حاصل ہوئے اور اب آپ نے جو ہے وہ اس کی تہارت کے یقین کے بعد وضو کرنا شروع کر دیا یقیناً پہنچوں تک ہاتھ دھونا کلی کرنا نہ کو پانی چڑھانا یہ بھی وضو میں داخل ہے اس حیثیت سے کہ یہ نبی رحمت ارحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے آگے بڑھیں گے امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء وتوضا ايضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه مرتعین مرتعین سلاسن کریحافی صلی اللہ تعالی وسلم جی جناب یہ ابو عبداللہ تو یہ خود ہے آپ کو پتہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ وضو کا فرض یہ ہے کہ ایک ایک بار دھویا جائے تمام اعضا کو اور ایسا بھی ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ اپنے اعضا کو دھویا سوری دو دو بار دھویا اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے تین تین بار دھویا ہاں تین سے زیادہ بار آپ نے دھویا ہو ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں معلوم اور اہل علم نے وضو میں اسراف کو یعنی زائد پانی کو بلا ضرورت بلا وجہ بہانے کو ضائع کرنے کو مکرو قرار دیا اور سرکار کے فیل مبارکہ سے تجاوز کرنے کو بھی مکرو قرار دیا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب آگے بڑھیں گے تین بار سے زیادہ دھونا کیوں مکرو ہے اس سے متعلق روایتیں بھی آئیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تو تین بار سے زیادہ دھونے کی کراہت کی روایت سن لیجیے کہ ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ وضو کس طرح ہوتا ہے تو سرکار نے ایک پانی کا برتن منگایا اور پھر اس میں اس میں سے پانی لیا اور تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا پھر تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا اور تین مرتبہ اپنی کلائیوں کو دھویا پھر اپنے سر کا مسا فرمایا اور پھر شہادت کی دو انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل فرمایا پھر اپنے انگوٹھوں سے اپنے کانوں کے ظاہر پر مسا کیا اور شہادت کی دو انگلیوں سے کانوں کے باطن پر مسا کیا پھر اپنے دونوں پیروں کو تین تین مرتبہ دھویا اور پھر فرمایا کہ اس طرح وضو ہوتا ہے جس نے اس پر زیادتی کی یا اس سے کمی کی تو اس نے برا کیا ظلم کیا تو آپ نے تین دفعہ سے کم یا تین دفعہ سے زیادہ دھونے کو برا کام فرمایا تو اور یہ اس کے لیے فرمایا پیارے بھائیوں کہ جو تین دفعہ دھونے کو سنت نہ سمجھے یعنی اگر جو یہ سمجھتا ہے کہ تین دفعہ دھونا سنت نہیں ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو شخص ویسے ہی ایک بار دھو لے یا دو بار دھو لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ بھائی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ایک بار دھونا بھی تو ہے دو بار دھونا بھی تو ہے تو یقیناً وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے اور ایسے ہی اگر کسی کو ٹھنڈک کے لیے جو تین بار سے زیادہ مرتبہ دھونا چاہتا ہے گرمی کے موسم میں تو اس کے لیے بھی کوئی مطلب حرج کی بات نہیں ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر مطلب یہ کہ اضافہ یا کمی کر رہا ہے وہ سنت سمجھنے کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ شک کا یا کسی قسم کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ اعتراض کا شکار نہیں ہے تو وہ کم یا زیادہ دھو سکتا ہے ضرورت اگلا بات ہے لاسخ بلو سلاطن بغیر بغیر طہارت کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو اس عنوان میں آپ نے دیکھا کہ بغیر تہور آیا تہور لفظ ہے یہ تہور جو ہے وہ غسل کو اور وضو دونوں کو شامل ہے ٹھیک ہے جی تو ایسا نہیں ہے کہ وضو نہیں ہے اور غسل ہوا ہوا ہے تو اب اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی نہیں جی وضو بھی ضروری ہے اور غسل تو یقینی طور پہ وضو سے بھی پہلے کا درجہ ہے اس کا ٹھیک ہے جی اچھا جناب ہم روایت سنیں گے حدثنا اسحاق بن بن ابراہیم قال قال عبد الرزاق معمر ان حمام منبه انه سمع ابا رضی اللہ تعالی عنہ یقول وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل اللہ من من احدث حتى يتوضأ حضرت ابو ریرا فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے وضو توڑ دیا اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے ٹھیک ہے جی تو وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی اب نماز کی قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی جائے یا اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز توڑ دیا یا کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے نماز کے دوران تو اب وہ چاہے تو دوبارہ وضو کرنے کے بعد اسی نماز پر بنا بھی قائم کر سکتا ہے یعنی جتنی نماز پڑھ چکا تھا وہیں سے اس کا آغاز بھی کر سکتا ہے جبکہ اس میں وضو ٹوٹنے سے لے کر اگلے وضو کے مکمل ہونے تک اور نماز میں شامل ہونے تک کوئی بھی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کے خلاف ہو یعنی گفتگو نہ کی ہو کچھ کھا پی نہ لیا ہو وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جناب تو اس پر علماء نے تو خیر بہت ساری فرمائی ہے اور ہم ان میں جائیں گے تو پھر ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ تو خیر اگلا باب ہم پڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ باب فضل الوضو والغر المحجلون من آثار الوضو وضو کی فضیلت کا باب ہے یہ باب فضل الوضو وضو کی فضیلت کا باب ہے اور ان مسلمانوں کی فضیلت کا باب ہے کہ جن کے چہرے اور ہاتھ پیر یہ سفید اور چمکدار ہوں گے وضو کی وجہ سے ٹھیک ہے نا تو یہ مسلمانوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور سفید اور روشن اور پرنور ہوں گے حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم مجمر قال جی میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا ہوا سنت بھیجا آپ نے ریپیٹ میں سمجھا نہیں حضرت دوبارہ لکھیے گا میں اصل میں نیت کی اہمیت تین قدم سے زیادہ چلا ہو تو بس کیا کس نے یہ کیا ہے یہ جس نے کیا ہے میں اس کا نام نہیں بتا سکتا آپ کو بڑی معذرت چاہوں گا یقین کریں بچے اللہ کا شکر ہے سو رہے تھے ورنہ ڈر جا رہے اتنا خطرناک میں خود یقین مانے تھوڑا سا ہل گیا یہ کیا ہوا چلیں خیر آپ ایسا کیجیے دوران آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ابھی پوچھ لیں یا یہ میں روایت مکمل کر لوں تو پھر اس کے بعد سوال پوچھ لیں جو آپ کو بہتر لگے جی بتا دیں جناب محترم اس میں طیبہ پلیز اس طرح نہ کیا اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں حضرت میں آپ کو وضاحت کر دوں اس نے طیبہ نے نہیں کیا ٹھیک ہے اس نے نے نہیں کیا آپ لوگ ناراض نہ ہو جی جی حضرت میں آپ کی طرف سے آپ کا وکیل کیا کہنا چاہیے وکیل خود بخود ہوں آپ بے فکر ہو جائیں جزاک اللہ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت امت مرحومہ امت محمدیہ آپ اور میں ہم سب انشاءاللہ یہ ہمیں فضیلت حاصل ہے کہ نہیں مجھے تو <laughs> نہیں نہیں غم مجھے مجھے پتا ہی کس نے کیا ہے تو یہ فضیلت ہے ہماری الحمدللہ سرکار کے صدقے میں ماشاء اللہ انشاءاللہ اللہ اللہ کے کرم سے بروز قیامت وضو کے جو اعضا ہیں انشاءاللہ وہ روشن ہوں گے منور ہوں گے پرنور ہوں گے اور خوب روشن ہوں گے سفید چمکدار بہترین انشاءاللہ ٹھیک ہے جی جی وہ آواز اس لیے نہیں کیونکہ میں نے اب وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کی اسکرین اوپر کر دی تھی اب اسکرین نیچے کی ہے اب آپ سے باتیں کر رہا ہوں اب آواز آپ کو شاید مکمل آ رہی ہوگی جی جناب <clears throat> تو بھائی جس نے کیا ہے اب بس کرنا ہو تو وہ جو عام بس ہوتا ہے نا وہ کر کرتے ہی تو بہت ڈراؤنا تھا بھیا ہم چھوٹا دل ہے اور کیا کہنا چاہیے مطلب گناہوں کے سبب ڈر پوک بھی ہو جاتا نا انسان تو خیر اچھا شروع میں میں سمجھا کہ وہ ہمارے ایک بھائی ہیں نا جن کی آواز شیر جیسی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد میں نے کہا شاید انہوں نے مائک لے لیا اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں پھر مطلب پھر میں نے ایک دم اٹھا کے دیکھا میں نے کہا دیکھ لوں ہوا کیا ہے خیر کوئی بات نہیں جزاک اللہ اچھا ایک ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا اس طرح کا بز مارنا میرا خیال ہے یہ منع بھی ہونا چاہیے اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حوالے سے ہر اس کام کو منع کر دیا جس سے مسلمان خوفزدہ ہوں نہیں میں ریئلی مطلب میں ویسے اپنی رائے عرض کر رہا ہوں آپ میں سے جو صاحبان علم ہو وہ اس سے ظاہر طرح وہ اس سے اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بس بڑا خطرناک تھا اس طرح کا بز مطلب یہ کہ واقعی اچھے خاصے کو خوفزدہ کر دے ایسی چیز اللہ ہو کر اچھا بس میوٹ بھی ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھیا چلیں وہ سیکھ لیں گے آپ سے لیکن میوٹ اگر کر دیں گے تو پھر بہت سارے لوگ محروم ہو جائیں گے نا وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی بز مارے کچھ لوگوں کو شوق ہے ماشاء اللہ مطلب میں جنہوں نے مارا تھا انہیں نہیں کہہ رہا ہوں یقین مانے حضرت آپ کے علاوہ اور بھی ماشاء اللہ بات ساتھی ہیں یہاں پہ جو مجھے احساس دلاتے ہیں کبھی کبھی بز مار کے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے جسے مجھے کبھی میں پوری انہماک سے درد دے رہا ہوتا ہوں اور ظاہر ہے توجہ جب آپ لوگوں کو اپنی طرف مبزول کرانا ہوتی ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے آپ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اگر وہ میوٹ ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر وہ توجہ آپ نہیں حاصل کر پائیں گے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اس کی طرف سے میں سوری کر دیتا ہوں نہیں نہیں سوری کہیں ہاں، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح اگر یہ یہ جو آپ نے ابھی مطلب یہ کہ ویلکم بس دیا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ والا صحیح ہے تو پرانا ہم تو آدھی ہو گئے اس کے اچھا یہ جو آپ یہ جو ڈراؤنا ٹائپ کا آیا تھا نا یہ بتائیے گا مجھے یہ کہاں سے دیا جاتا ہے ذرا پلیز ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم بھی ٹرائی کریں گے کہیں آپ کی اجازت سے اچھا جی میں آپ کو روایت سنا دیتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور الحمد للہ رب العالمین ایک بھی بجنے والا ہے پھر سوال جواب کی نشست کا آغاز اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جائیں گے تو وضو کی فضیلت کے بارے میں ہے یہ حدیث اور مسلمانوں کے جو اعضا ہوں گے وہ ماشاء اللہ وضو کے اثرات کی وجہ سے قیامت کے دن روشن اور منور ہوں گے حضرت نعیم مجمر فرماتے ہیں بلکہ نعیم مجمر فرماتے ہیں کہ رقی تم ابی حریرہ اللہ ظہر المسد یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد کی چھت پہ چڑھا فتوضعات اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور فقال اور پھر بتایا انہوں نے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی پکارا جائے گا اس کو طلب کیا جائے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ آثار آثار وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پیر سفید اور روشن ہوں گے ان امتی اداؤن یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضو پھر آپ فرماتے ہیں کہ فامانی اور تم میں سے جو چاہے کہ اپنی سفیدی کو بڑھائے تو اسے ضرور بڑھانا چاہیے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد رب العالمین یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے دیکھیں وضو تو پچھلی امتیں بھی کرتی تھیں ایک بزرگ نے لکھا کہ وضو نہیں کرتی تھی پچھلی امتیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پچھلی امتیں بھی وضو کرتی تھیں لیکن یہ وضو کی وجہ سے چہرے کا اور وہ جو آزائے وضو ہیں ان کا روشن ہونا منور ہونا یہ خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کی صفت ہے یہ انعام ہے یہ فضیلت ہے اور آپ چاہیں گے تو پچھلی امتوں کی وضو کا بھی ہم آپ کو گزارش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ایک آپ کو واقعہ تو میں سنا ہی دیتا ہوں بڑا مشہور واقعہ ہے چار بچوں نے زندگی بچپن میں کلام کیا ان میں سے آپ جانتے ہیں ایک تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تھے ایک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور ایک وہ بچہ تھا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ والسلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی اور جو چوتھے بچہ جو چوتھا بچہ تھا وہ کون تھا ذرا سن لیجیے یہ بخاری شریف میں روایت آگے آئے گی لیکن میں آپ کو پہلے سے سنا دیتا ہوں سنیے چار بچے یہ یاد رکھیے گا بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا جریج ٹھیک ہے ان کی والدہ نے انہیں آواز دی نماز میں تو وہ نماز میں مطلب تجبزب میں آ گئے نماز چھوڑوں توڑوں جاؤں نہ جاؤں کیا کروں کیا نہ کروں بہرحال وہ نماز میں مشغول رہے ماں نے تین بار آواز دی وہ نہیں گئے تو ان کی والدہ نے انہیں بد دعا دی کہ اے اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کوئی فاحشہ عورت اس کو اپنے فتنے میں نہ مبتلا کر لے اچھا جی ان کی والدہ تو خیر وہ معاملہ ان کا جو ہوا سو ہوا تو ایک بار ایسا ہوا وقت گزرتا گیا ایک چرواہی خاتون نے جریج کو گناہ کی دعوت دی جریج نے انکار کر دیا اور اس نے پھر بعد میں کسی چرواہے سے اپنی خواہش پوری کر لی اور اس کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے جریج پر الزام لگا دیا لوگوں نے جریج کو مارا پیٹا جوریج کا گرجا منہدم کر دیا توڑ پھوڑ دیا جریج نے وضو کیا نماز پڑھی اور پھر اس نوزائیدہ بچے سے کہا جو وہ جو ناجائز بچہ پیدا ہوا تھا اس سے کہا کہ اے لڑکے تیرا باپ کون ہے تو اس پنگھوڑے میں موجود بچے نے کہا میرا باپ چرواہا ہے تو جناب یہ چوتھا بچہ تھا جس نے بچپن میں کلام کیا گفتگو کی اور یہاں یہ بھی پتا چلا کہ پچھلی امتیں جو تھیں وہ بھی وضو کرتی تھی نماز پڑھتی تھی اس حدیث سے ہمیں بالکل وضاحت اور سراہد کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ سرکار کی قوم کو سرکار کی امت کو سرکار کی ملت کو یہ عزت یہ کرامت حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ چہرے اور آزائے وضو سفید ہوں گے روشن ہوں گے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنی امت کو پہچان لیں گے اور جناب اس میں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں ہونے والے غیوبات سے بھی مطلع فرمایا ہے سرکار نے آخرت کے بارے میں بتایا نا ان یدعون امت ہی میری امت کو پکارا جائے گا بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا تو قیامت کی خبریں دے رہے ہیں سرکار تو ہیں ہی نبی اور نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے کیا بات ہے میرے اور آپ کے پیارے میٹھے مدنی مصطفیٰ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ٹھیک ہے جی تو اب ہم بس کرتے ہیں یہاں پر وضو کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ طہارت مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نماز کی جانب جائیں گے اپنے درس میں اور اللہ تعالی کی مدد حاصل رہی تو انشاءاللہ ہم ضرور انشاءاللہ بخاری شریف کا درس مکمل کریں گے بخاری شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ختم بخاری ہوگا جس میں انشاءاللہ ہمارے غم و مشید بھائی کی طرف سے سب بھائیوں کی دعوت ہوگی فاتحہ کے بعد ان شاء اللہ ٹھیک ہے جناب جزاک اللہ خیرن کثیر السلام علیکم و اللہ سوال جواب کے لیے میں موجود ہوں آپ بھی تشریف رکھیے اور مائک چھوڑ رہا ہوں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہیں وہ ہینڈ جی، السلام علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ مصحف کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو السلام علیکم اس سے مجھے تصوف کے اوپر جو ہے کوئی آیات تو بارہ مجھے ایک جو ہے وہ بھی مل گئی ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں سے کوئی مجھے حدیث چاہیے تصوف کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ مطلب مجھے بتا دیں انشاءاللہ تو میں مائک کرتا یہ حضرت ان کو جو ہے وہ یہ صوفی ازم جسے کہتے ہیں نا صوفی ازم تصوف تصوف مینس طریقت اس حوالے سے ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ کریں قرآن شریف کی آیت تو مجھے مل گئی ہیں لیکن مجھے جو ہے حدیث اگر کچھ اس کی روشنی میں کوئی حدیث موجود ہو تصوف کے موضوع پر تو اس کا یہ پوچھ رہے ہیں سوال تو اور بھی بھائی جو ہے اور بہنیں شرمائی نہیں ہینڈ ریس کرے جو سوال مفتی صاحب سے پوچھیں کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو حج کا مسئلہ ہو کوئی آپ نے عمرہ کرنے انشاءاللہ جانا ہو مدینے کی حاضری دینی ہو آپ نے کوئی آپ نے کسی کو جو ہے یہ کسی کے لیے ایسا ثواب کرنا ہو سرکار علی سلاۃ والسلام کے حوالے سے ان کے علم غیب کے حوالے سے سرکار کی شان کے حوالے سے سرکار کے حاضر و ناظر کے حوالے سے اور شادی کا مسئلہ تو شادی کا مسئلہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ آ جائیں مائک پہ پوچھ سکتے ہیں بھائی تو ویسے حضرت جو ہے وہ استخارہ نہیں نکالتے تو یہ شادی کا سوال آپ جو ہے نا وہاں پر ان سے پوچھیے گا اپنا کیا نام ہے نقش بندی صاحب ہے نا وہ جاتے ہیں کیو ٹی وی پہ کیا نام ہے ان کا وہ ان سے آپ پوچھیے گا وہ آپ کو استخارہ کر کے بتائیں گے کہ اس میں کیا رکاوٹ ہے کیا پریشانی جس کی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو بھائی اور بھی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو خوابوں کی تعبیریں نہیں پوچھیے گا بس ہینڈ ریس کر کے بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ خوابوں کی تعبیریں اگر آپ نے پوچھنی ہے اور جو ہے یا آپ نے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پوچھنے ہیں کہ میری روز روزی میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب بتا دیں گے روزی میں برکت کا وظیفہ انشاءاللہ بتا دیں گے مفتی صاحب تو یہ میں نے کب کہا <laughs> تو آپ نے کہا نہیں لیکن آپ کے دل کی آواز تو میں نے سن لی نا جناب یہ تو میری کرامت ہے آپ نے کہا نہیں لیکن میں نے آپ کے دل کی آواز سن لی تو مفتی صاحب تشریف لائیے ان کے تصوف کا جو سوال ہے تصوف کے حوالے سے اگر کوئی جو احادیث وغیرہ موجود ہو تو تشریف لائیے السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ رضوان بھائی سے ہمیں یہی شکایت رہی کہ جب ہم موجود نہیں ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ ان کا تو بول بالا ہوتا ہے اور ڈنکے پہ ڈنکا بج رہا ہوتا ہے ان کا اور مسلسل اور مستقل یہ کرم فرما ہوتے ہیں گفتگو جاری رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ علم اور معرفت کے خزانے جو ہے وہ لٹا رہے ہوتے ہیں لیکن جب میں آتا ہوں تو یہ ایک بہت ہی مختصر سوال کر دیتے ہیں جس کے اندر مطلب یہ کہ اتنا کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ بیان کیا جائے بھی تو وقت کم پڑ جائے مثلا آج انہوں نے انہوں نے کل ایک سوال کیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں ذرا بتائیے یہ اتنا چند لفظ بول کے یہ چلے گا اور پھر مجھے الحمد رب العالمین اللہ کے فضل سے یہ توفیق رفیق ملی کہ مجھے جو جو اس وقت یاد تھا اور میں بل یوں کہہ لیجئے کہ بس بولے جا رہا تھا کافی سارا اگر کسی نے ریکارڈ کیا ہو تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے انشاءاللہ کیونکہ مجھے بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے سرکار کی اختیارات پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آج بھی انہوں نے یہی حرکت کی مطلب حرکت صرف بری نہیں ہوتی اچھی بھی ہوتی ہے تو لیکن یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے تصوف اتنا بڑا موضوع ہے اور تصوف کی اتنی شاخیں ہیں اور تصوف کی اتنی گہرائی والی باتیں اور آپ کو میں کیا بتاؤں سنیے ذرا تصوف اخلاقیات کے مجموعے کا نام ہے تصوف پورے کا پورا اسلام ہے تصوف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تصوف خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے بعض جو تاریخ دنیا ہو گئے تھے جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طریق کا نام ہے تصوف کیمیا سعادت ہے تصوف کشف المحجوب ہے تصوف اولیاء کے طریقے کو کہتے ہیں تصوف ترک دنیا ہے تصوف زہد ہے کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے اب میں حضرت قبلہ محترم <laughs> میں حضرت قبلہ محترم جناب رضوان صاحب کو کیا گزارش کروں میرے بھائی تشریف لائیں آپ تصوف پر ڈسکشن کریں کوئی سوال کریں کہ تصوف کے بارے میں آپ فلاں تعریف سے متاثر ہیں یا فلاں تعریف آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصوف میں کیا کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہے تو میں ظاہر اس کا جواب دے پاؤں گا یا کوئی بھی ڈسکشن جیسے مثال کے طور پہ سچ بولنا چاہیے یہ بھی تصوف کی تعلیمات ہیں حسن اخلاق ہونا چاہیے یہ بھی تصوف کی تعلیمات ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج عبادات اسلام یہ سب تصوف کی تعلیمات ہیں اور یوں کہہ لیجیے اور جہاں تک طریقت کی بات ہے تو طریقت جو ہے یہ تصوف کا ایک حصہ ہے تصوف کا ایک باب ہے پورے کا پورا تصوف نہیں ہے اور اگر آپ نے صرف طریقت ہی پڑھنی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ الیاقوت الواسطہ سعیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مشکل ترین رسالہ ہے جس کی تسہیل الحمد للہ المدینت العلم نے شائع کر دی ہے وہ پڑھیں آپ انشاءاللہ تصور شیخ کے نام سے اگر آپ جو ہے وہ پیری مریدی کے عنوان سے پوچھنا چاہتے ہیں تصور کے بارے میں تو تصور شیخ اعلی حضرت کا بہترین رسالہ ہے اور اگر اس میں ہم ڈسکشن کرنا چاہیں تو بالکل کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے پیر جو ہیں وہ سرکار ہیں اور سب سے پہلے مریدین سرکار کے صحابی ہیں اور اگر آپ اخلاقیات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے تو معلم اخلاق یقیناً سرکار ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تلمیز جو ہیں وہ سب سے پہلے اور ابتدائی وہ حضرات صحابہ کرام ہیں باقی رہے ہم تو ہم بھی یقیناً سرکار کے غلام ہیں سرکار کے شاگرد ہیں اور میں آپ کو اس کے اوپر روایتیں سنا چکا ہوں جزاک اللہ خیرہ تو قبلہ محترم رضوان صاحب کو آپ ترتیب سے دیگر اسلام بھائی بھی آتے ہیں اور رضوان صاحب وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں اب میں رضوان صاحب سے پوچھوں کہ رضوان صاحب اسلام کیا ہے ذرا اس کی مکمل وضاحت کر دیں تو میرا خیال ہے رضوان صاحب کے لیے بہت آسان ہونے کے باوجود یہ سوال مشکل ہو جائے گا کہ اسلام کی کس کس اعتبار سے وضاحت کریں کیا کیا بتائیں کیا کیا نہ بتائیں مثلا چلیں اسلام تو اہل سنت کی وضاحت کر دیں یا یہی پوچھ لیا جائے دعوت اسلامی کیا ہے بتا دیں تو کیا کیا بتائیں گے آپ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آئیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی السلام علیکم حضرت میں آج کرتا ہوں ان کا سوال کیا ہے اصل میں حضرت بات یہ ہے ان کو کسی وہابی نے چھیڑ دیا ہوگا یا کسی دیوبندی نے ان کو ستایا ہوگا پریشان کیا ہوگا کہ بھائی یہ تم جو ہے وہ یہ تصوف کی جو بات کرتے ہو یہ طریقت کی ہو یہ یہ تمہارا کہاں سے قرآن و حدیث سے کہاں سے ثابت ہے تو یہ اس سے چونکہ روزانہ ان کی جو ہے روزانہ ان کی روٹین میں شامل ہے جیسے ہمارے روٹین میں روزانہ صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا شامل ہے اس طرح ہمارے رضوان بھائی کی روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ روزانہ روم میں آ کر پال ٹاک پر کبھی بلو لیکس پر کبھی کسی اور اس پر جو ہے وہ کسی نہ کسی وابی دیوبندی شیعہ قادیانی سے یہ ڈبیٹ کرتے رہتے کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ کچھ احادیث میں اگر اس طرح کا کچھ موضوع موجود ہے اس حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے تو آپ انہیں بتا دیں تاکہ یہ وہابی دیوبندی شیعہ قادیانی ایکسیٹرا ایکسیٹرا وغیرہ وغیرہ دس اینڈ دیٹ کی جو ہے کلاس لے سکیں حضرت یہ ہے ان کا سوال تو اب آپ تشریف لے آئیے میں نے ان کے سوال کو بہت آسان کر دیا حضرت السلام علیکم جی ایک سیکنڈ صرف میں السلام علیکم حضرت میں صرف ایک بات بس کر کے آپ کو میں دیتا ہوں حضرت میں بالکل آپ کی بات کا میں کیوں برا منوں گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اکثر سلیم عطا فرمائے آپ کی اگر بات کا برا مان گا تو میرا کیا بنے گا میں تو آپ کے جو ہے وہ قدموں کی ہاتھ ہوں آپ تو مطلب ماشاء اللہ ہماری جو ہے وہ روم کی جان ہے حضرت جیسے مطلب یہ میں نے ابھی جو ہے وہ سرچ کیا تو مجھے ایک آج ملی بلکہ دو تین آج ملی ٹھیک ہے جیسے میں آپ کے سامنے مطلب پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ تزکیہ کا جو ہے وہ لفظ ہے یہ پورا ایک میں مطلب پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتاب اور اور مطلب حکمت سکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور تزکیہ فرماتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جب مانتے ہیں تو یہی جو ہے وہ تزکیہ جو ہے جو ہے وہ شیخ مطلب کرتا ہے شیخ جو ہے وہ قرآن کے اسی مطلب حکم کے مطابق جو ہے وہ کتاب کا علم بھی دیتا ہے آپ کو کتاب اور حکمت بھی مطلب سکھاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو تزکیہ ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں یہ مطلب اس آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا تو میں چاہتا کہ مجھے کوئی ایسی ایک حدیث بھی مل جائے تو تاکہ جو ہے وہ مطلب اس میں جو ہے وہ تھوڑا مطلب بعد میں جو ہے نا وہ دلیل میں جو ہے وہ مطلب مضبوطی آ جائے جی ہاں، آپ کے لیے مائک سوری جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیرین کا نبدا چلیں خیر آپ کے اس سوال کی برکت سے کم از کم ہم سب کو بہت ساری گفتگو کرنے کا موقع ملا اور کم از کم سب کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ تصوف کے بہت سارے معنی ہیں اور بہت سارے مطالب ہیں اور تصور شیخ یا شیخ سے رابطہ یا طریقت یہ بھی اس کا ایک جز ہے اس کا ایک باب ہے اور میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ الیاقو تت الواسطہ بنام تصور شیخ اردو میں اس کا نام ہے تصور شیخ اس کو آپ مطالعے میں لے لیں انشاءاللہ میرے ذہن میں بھی کوئی حدیث کو سچ نہیں ہے لیکن مجھے یقین اچھا یہ رسالہ بھی اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ہے الحمد رب العالمین تصور شیخ یہ لیکن یہ کہ اس وقت میرے پاس جو ہے یہ تفصیل نہیں ہے اس کو پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ اگر آپ فرمائیں گے تو میں پڑھ لیتا ہوں لیکن بہت لمبا ہے اور اگر آپ کہیں گے تو میں کل اس اس کو کا مطالعہ ایک بار پھر کر کے آپ کو گزارش کر دوں گا کوئی روایت اس میں ضرور ہوگی بلکہ روایتیں ہوں گی انشاءاللہ اور اگر آپ کو نیٹ پہ مل جائے بڑی آسانی سے مل جائے گا اس کی شرح ہو چکی ہے اور میں پڑھ بھی رہا ہوں گفتگو کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ مجھے موقع دیجیے کل عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور جی جی تصور شیخ پر ہے مجھے لگ رہا ہے آج ایک ہی سوال ہوگا نہیں نہیں حضرت آج بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ شاء آپ آئیے اور دیگر جن کا نمبر ہے بلکہ وہ آئے جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اصلی شیطان جو ہے اس کی شکل کیا ہے یعنی باقی شیطان جو ہے نا وہ ان کے لمبے دانت ہوتے ہیں یہ وہ تو لیکن جو ابلیس تھا پہلے تو فرشتہ تو تھا لیکن اس کی شکل اب کیا ہے سمجھ جی بہت شکریہ بیٹا جزاک اللہ دیکھیں شیطان کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا اور وہ ہمیشہ سے جن ہے کانا من الجن قرآن پاک میں یہ لفظ آیا کانا من الجن کہ شیطان جو ہے وہ جن ہے اور جن کی نسل سے ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک اس کی شکل کی بات ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شیطان کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے اور جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں جن میں دیگر صحابہ بھی شامل ہیں اولیاء کاملین بھی شامل ہیں اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا ہے اور گفتگو بھی کی ہے اس نے ابو نور محمد بشیر صاحب ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں پاکستان کے کوٹلہ شریف کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی ہے شیطان کی حکایات تو اس اتفاق سے میں نے کل ہی پوری پڑھی ہے پوری مطلب دوہرائی ہے کیونکہ آج کل ہمارا جو کام ہے وہ اس شعبے سے متعلق ہے مطلب یہ کہ بچوں سے متعلق کتابوں سے متعلق کیونکہ ہم الحمدللہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اہل سنت اس حوالے سے کام شروع کر چکی ہے کہ بچوں کا پہلی جماعت سے لے کر montessori sorry montessori سے لے کر او لیولس تک کا نصاب تعلیم کریکولم ڈیزائن کرنا اور اس کے اندر مطلب کہ اعلی حضرت مطلب کہ اعلی سنت کو غیر محسوس انداز میں شامل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ صحیح اسلام اور صحیح دین کو سمجھ پائیں انشاءاللہ تو اس حوالے سے جنات کی حکایت پڑھنے کا موقع ملا اور جنات سے اور شیطان سے متعلق بہت ساری باتیں دوبارہ دہرانے کا موقع ملا تو کہیں بھی شیطان کی اصلی شکل و صورت کے بارے میں ہمیں نہیں ملا لیکن اتنا ضرور ہے یہ کہ یقیناً وہ انتہائی بھیانک ہوگا کیونکہ جس پر اللہ تعالی کی لانت ہو اس سے زیادہ منحوس شکل کسی کی ہو ہی نہیں سکتی تو وہ تو لعین ہے رجیم ہے مردود ہے اور اس کا تو نام ہی شیطان ہے شیطان کہتے ہی اس کو ہے کہ جس پہ لانت پڑی ہوئی ہو شیطان شاید سے ہے اور اس میں الف نون زائدہ تان ہے اور یہ شیطان کا مطلب ہے وہ کہ جس پر یا شتن سے ہے اس میں بھی اس کا معنی یہی نکلے گا کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے جو ملعون ہے جو لعنتی ہے ہو سکتا ہے جب یہ فرشتوں کا استاد ہو یہ معلم الملائکہ تھا ملائکہ میں سے نہیں تھا خود فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کا استاد تھا اور جب جی جی جی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے غالباً یا اسرافیل علیہ السلام نے ایک بار لوہے محفوظ پہ پڑھا کہ کسی ایک پر یہ برائی آنے والی ہے کہ وہ راندہ درگاہ ہونے والا ہے تو یہ سب آئے آفس میں بیٹھ کے فرشتوں کی میٹنگ ہوئی ڈسکشن ہوئی تو اس میں شیطان بھی ظاہر ان کا استاد تھا تو وہ بھی شامل تھا تو انہوں نے سب نے کہا کہ ازازیل ابلی اس کا ازازیل نام تھا وہاں پہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے بچا لے تو آپ اس کا تکبر دیکھیے اور اس کا کانفیڈینس دیکھیے اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان سب کو اس بدبختی سے بچا لے جو تو نے کسی کے لیے مقدر کر رکھی ہے اس نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی ٹھیک ہے نا تو بہرحال وہی بدبخت ہوا وہی ملعون ہوا اور ہو سکتا ہے اس وقت اس کا چہرہ اچھا ہو صاف ستھرا ہو لیکن ملعون ہونے کے بعد تو ہمیں یقین ہے کہ اس سے زیادہ کری ہوئی شکل کوئی شخص کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی تو اللہ تبارہ کا تعالیٰ کا دشمن ہے سرکار کا دشمن ہے انبیاء کا دشمن ہے اس سے ہمیں شدید ترین نفرت ہے اور اس کی شکل کیا ہے اس پہ غور کرنے سے بہتر یقیناً یہ ہے کہ آپ سرکار کے محاسن پڑھیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی طلب بڑھا لیں بس ان شاء اللہ ٹھیک ہے عزن طیبہ بھائی تو اللہ کرے کہ آپ کے صدقے مجھے اور جتنے بھائی یہاں موجود ہیں سب کے صدقے آپ کو سرکار کی زیارت نصیب ہو ان اللہ ہم سرکار کے چاہنے والے ہیں سرکار کو دیکھیں گے اور سرکار کے دشمن سے اللہ ہمیں بچائے سرکار ہمیں بچائیں جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا سوال تھا آپ کا السلام علیکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے میں ماشاء اللہ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ جو عرس مناتے ہیں جی، جو مطلب ہم اور یہ گرام کا اوس بناتے ہیں تو یہ عرس جو ہے مطلب اس کو اس میں آگے ورڈ جشن کا لگانا یا مطلب جشن کو اس کو بھی جشن بھی کہہ سکتے ہیں یا عرس اور جشن کو ہم مطلب کس طرح مطلب سیم کہیں گے یا مطلب کیونکہ جشن میلاد تو وہ تو چلو الگ مطلب سمجھ آتی ہے لیکن جشن عرس یہ مطلب اس کا ذرا مطلب چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ورڈ ٹھیک ہے یا مطلب اس طرح یا ارس الگ چیز ہے جشن الگ چیز ہے یہ اس کے پوچھ رہا ہوں اچھا دوسرا یہ کہ ایک سوال ایک اور یہ ہے کہ کنڈے جو ہم مطلب یہ کنڈے جو مناتے ہیں یہ جو بھی یہ کیا یہ مطلب منانا اس کے بارے میں سوال ہے کہ کیا یہ منانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنڈوں کا ٹھیک ہے اور اگر منانا مناتے ہیں تو اس کی ڈیٹ ایکچوئل کیا ہے مطلب کون سی ڈیٹ کو جو ہے مطلب یہ منائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی بہت شکریہ خطبہ بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں سنی جو بھی کام کرتے ہیں نا خوشی والے ہی کرتے ماشاء اللہ آپ کو پتا ہمارے یہاں کوئی نوحہ پڑا نہیں جاتا کوئی دکھ تو ہم مناتے نہیں ہیں کسی کا ٹھیک ہے نا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہید ہوئے تھے ان کی بھی شہادت مناتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور اسی طرح جتنے بزرگان دین اس دنیا سے تشریف لے گئے یقیناً وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے پیارے ہیں اور ان کا وصال ہوا ہے وہ اللہ کے پاس گئے ہیں اللہ کے پیارے ہوئے ہیں مزید پیارے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا عرس مناتے ہیں ہم اور جشن عرس اردو لغت کے اعتبار سے تو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا جب آپ کہہ رہے تھے تب بھی عجیب سا لگ رہا تھا بے شک جشن عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں جشن گیارہویں بھی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن چونکہ در حقیقت گیارہویں بھی عرس ہے اس لیے گیارہویں کے ساتھ جشن کا لفظ ٹیکنیکلی ٹھیک معلوم نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جشن غوث اعظم کا ہے تو ویل اینڈ گڈ بہترین اور اسی طرح مثلا آپ خواجہ غریب نواز کا عرس منا رہے ہیں تو آپ جشن عرس کہیں گے تو برا ہے لیکن اگر یعنی لغت کے اعتبار سے لیکن آپ جشن خواجہ غریب نواز کا ہے تو ویل اینڈ گڈ زبردست کوئی ایشو نہیں ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ عرس کہیں جشن کہیں جو آپ کو اچھا لگے کہیں بس یہ کہ بزرگوں سے اتنا تعلق رکھیں اور کنڈے کرنا جی کنڈے کرنا مجھے یاد ہے کنڈے کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں فاتحہ ہوتی ہے یس تو یہ تو ہمارے اتنے پیارے پیارے اسلام بھائی بیٹھے ہیں سب بتا رہے ہیں آپ کو ماشاء اللہ کہ کنڈے کیوں جائز نہیں ہیں جناب بالکل جائز ہیں کنڈوں میں کیا غلط ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم جو ہے وہ گھر میں بناتے ہیں وہ ہماری خواتین بناتی ہیں ماشاء اللہ پھر اس کے بعد فاتحہ خانی ہوتی ہے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ جو تم نے رسک دیا اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اس کا جو ہمیں ثواب دے وہ ہمیں بھی دے دے اللہ کے اپنے پیاروں کو بھی دے دے اور اپنے دوستوں کو بھی دے دے اور خصوصی طور پہ مام جعفر صادق کو دے دے رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امیر معاویہ کو دے دے اور جتنے بزرگان دین ہیں سب کو دے دے اور ہمارے یہاں ویسے عمومی طور پہ بائیس رجب کو کنڈے مطلب کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے لیکن یہ کوئی لازمی شہ نہیں ہے آپ اکیس کو کر لیں بیس کو کر لیں تیئیس کو کر لیں پچیس کو کر لیں جب من کرے کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور کنڈوں کے بارے میں جو غلط روایتیں لوگوں میں پڑ گئی ہیں کہ جی وہ عورتیں ہی کھائیں گی مرد نہیں کھائیں گی اور وہ مٹی کے برتن نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ خوراکات ہیں ان کا اسلام سے یا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بڑے سادہ لوگ ہیں بڑی سیدھی اور سادی بات کرتے ہیں اور بہت سیدھے اور سادے کام کرتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آ رہی ہے روم میں میرا سوال یہ ہے تھری کے حوالے سے ہے کہ جو اکبر بادشاہ گزرے ہیں جو انہوں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی تھی اگر کی تھی تو کیوں کی تھی اور وہ کیسے تھے اس کا جواب کہ اکبر بادشاہ نے اگر ایک ہندو لڑکی سے شادی کی تھی اگر کی تھی تو کیوں کی تھی اور وہ کیسے تھے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ روم میں موجود ہیں حضرت آپ روم میں موجود ہیں جی حضرت یہ بھائی نے سوال کیا ہے اس کا جواب فرمانا جزاک اللہ اچھا حضرت ایک ایک وہ انہوں نے سوال کیا کہ اکبر بادشاہ جو ہے وہ اس نے جو ہے مطلب وہ ایک ہندو لڑکی سے غالباً میرا یہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دینا بھائی جس نے بھی سوال کیا کہ اکبر بادشاہ نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی تھی تو یہ وہ پوچھ رہے تھے اصل میں یہ کہ وہ کیا یہ ٹھیک ہے یا مطلب جو بھی ہے انہوں نے یہ سوال کیا اور میں نے وہ کنڈوں کے حوالے سے حضرت یہ پوچھنا تھا کہ کنڈوں کی ہسٹری جو ہے وہ مطلب اس کو کنڈے کیوں کہتے ہیں کیا اگر مثال کے طور پہ کھیر اور پوری وغیرہ جو بھی بنائی جاتی ہے تو کیا اسی کو کنڈے کہا جاتا ہے یا پھر نارملی اگر بندہ کوئی گھر میں نارمل سا کھانا بنا کر یا کوئی اور چیز بنا کر اس کو بھی کنڈے کہہ سکتا ہے جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اگر میرا سوال یہ تھا کہ اکبر بادشاہ کیسے تھے اور انہوں نے اگر ہندو لڑکی سے شادی کی تھی تو کیوں کی تھی ہاں، اس کا جواب جزاک اللہ خیر آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضرت حضرت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اکبر بادشاہ کیسے تھے نہیں اکبر بادشاہ کافر تھا ٹھیک ہے اس نے دین اکبر ہی ایجاد کیا تھا اسلام کے مقابلے میں اور اس نے دین اسلام میں بڑی خرافات پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے مجدد الفسانی شیخ احمد سرحندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا اور شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی تجدید اور دین کا احیاء فرمایا اور اس نے تو معاذ اللہ جی بہت بہت خرافات ڈال دی تھی وہ تو ہندو مسلمان اور عیسائی کا مکسچر کچھ بنانا چاہتا تھا وہ کافر تھا اور وہ اپنا دین اکبری کے نام سے اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا تھا ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں صرف اور صرف عیسائی یا یہودی خاتون سے نکاح کی اجازت ہے لیکن وہ بھی کراہت تحریمی کے ساتھ آج کے دور میں ٹھیک ہے اگر یعنی عیسائی اور یہودی سے نکاح کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا زنا نہیں ہوگا حرام نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ایسا کرنا مناسب اور اچھا نہیں ہے اور جہاں تک رہی مشرقین کی بات تو مشرقین سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے کسی مسلمان کا تو اور وہ تو ظاہر خود بھی مسلمان کہاں تھا تو بس مسلمانوں کے لیے سمجھانا چاہوں گا کہ اگر کوئی مسلمان ہندو عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ایک بات دوسری بات ہم آگے بڑھیں گے آپ نے پوچھا کنڈے تو میرے دوست میرے بھائی یہ اس طرح کی اسپیسیفکیشن آپ چھوڑ دو وہ بھی دیوبندی اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر ہمارے سنیوں کو بڑا ورغلاتے ہیں تو یہ کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے کہ جی وہ مطلب یہ کہ کھیر ہوگی یا حلوہ پوری ہوگی یا یہ ہوگا یا کنڈے مطلب وہ بنیں گے آپ جو چاہیں بنا لیں آپ گھر کے کھانے پہ نیاز دے دیں مقصد تو نیاز دینا ہے مقصد تو اصال ثواب کرنا ہے بزرگوں سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے لیٹ آل جو جس کی توفیق ہو وہ وہ کام کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی یہ کہاں سے پڑا اور کیوں پڑا یہ تو بڑی مطلب اس بارے میں میں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں آپ کے علم میں ہو تو ضرور بتائیے گا قرطبہ بھائی جزاک اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اذان کے متعلق ہے کہ خیر من النوم یہ الفاظ اذان میں کب ایڈ ہوئے اور ہم جو جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کو دفنانے کے بعد جب اذان مطلب کہی جاتی ہے تو اس کے بارے میں شاخ فرمائی گا کہ یہ مطلب جو بندی وغیرہ جو ہے اس پر کرتے ہیں اعتراض وغیرہ تو یہ اس کا ذرا مطلب پروف بتائیے گا اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ ہفتے میں کتنے دن آتے ہیں اور کیا ٹائمنگ ہے آپ کی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ خیر من النوم کا میں آپ کو کل گزارش کروں گا جس طرح میں ان کو کل روایتیں پیش کروں گا انشاءاللہ تصوف کی ایک بات اور دوسری بات یہ کہ میں سوائے سیٹرڈے کے سوائے ہفتے کے کوشش کرتا ہوں روزانہ آ جاؤں ٹھیک ہے اور بحیثیت انسان بشری تقاضوں کے پیش نظر کمی بیشی ہو جاتی ہے اور ولعذر عندہ کرام الناسی مقبول اور دوسرا آپ نے کیا پوچھا ہے جناب محترم ہاں اذان قبر پر اذان دینا تو بے شک یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اذان دینے کے مختلف محامل اور مختلف مواقع بیان کیے جس میں سے انہوں نے یہ کہا کہ اذان پر قبر دینا یہ بھی مطلب یہ کہ جائز اذانوں میں سے ہے اور ویسے بھی ایک اصول ہمیں بیان کر دیا تو نے کہ جب بھی ہمیں کسی پریشانی کا سامنا ہو جس تکلیف کسی تکلیف کا سامنا ہو تو ہم وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے آزان دیں گے مثلا کہیں آندھی طوفان آ جاتی ہے آزان دی جائے گی کہیں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے نہیں رک رہی آزان دی جائے گی کہیں بہت بڑی آفت آ گئی ہے زلزلہ آ رہا ہے آزان دی جائے گی تو جناب آپ خود سوچ لیجیے کہ ایک شخص قبر میں گیا ہے اس کے لیے اس وقت فرشتوں یا اللہ خیر آپ کو میری آواز نہیں ہے آپ نے فرمایا اذان پر قبر دینا اچھا اچھا اچھا سوری سوری قبر پر اذان دینا بھائی قبر پر اذان دینا اذان پر قبر دینا اصل میں ہو جاتا ہے زبان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں جو ہے وہ کبھی کبھی انسان کو شرمندہ بھی کرا دیتی ہے تو بہت سوچ کے بولنا چاہیے اور خاص طور پہ جواب دے دیتے وقت تو بہت ہی سوچنا چاہیے تو میری زبان کی پھسلن کو آپ معاف کر دیجیے گا اور دیکھیے میں نے ابھی ابھی یہ جملہ کہا کہ کرام ناسی مقبول کہ عزر جو ہے وہ یہ اچھے لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے تو آپ نے یقیناً قبول کیا ہوگا قبر پر آزان دینا یہ مستحب ہے کیونکہ صاحب قبر کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے قریب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا پاک نام بلند کیا جائے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ السلام علیکم حسن میری آواز آ رہی ہے کیا آپ دو سوال ہیں میرے حضرت آپ سے ایک سوال تو یہ کہ ابھی ایک بھائی یہ لکھ رہے تھے کہ جو ہے وہ یہ کیا نام ہے جو نیاز دیتے ہیں بزرگوں کی سارے ثواب کے لیے جو ہے وہ ثبوت دے میرا سوال عدد یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں اس پر آپ مجھے پھر جواب دیں گے تو میں ایک ایک مطلب حدیث جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ مجھے بتائے گا کہ اس کی مطلب صحت کیسی ہے یا کیا ہے صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے تو میں حضرت آپ کے ساتھ جو ہے وہ کراتا ہوں ان شاء اللہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بے شک ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نورانی بشر ہیں اور آپ کا سایہ نہیں تھا صحابیوں کی بارہا مواقع پر ایسی روایتیں ہمیں ملتی ہیں اور بہت ساری احادیث کی کتب ملتی ہیں جس میں انہوں نے نفس یلفی کا لفظ استعمال فرمایا کہ سرکار فی ان کہتے ہیں سائے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی نفی کی کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا اور اعلی حضرت نے بھی یہی ارشاد فرمایا شیر کی تصحیح کیجیے گا کہ تو ہے سایہ نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا اور سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا ٹھیک ہے نا تو بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے سایہ ہے اور بہت سارے صحابیوں کی بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں انہوں نے اس کا اظہار کیا اور میں ایک چھوٹی سی بات اور بتانا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائی آپ کو اچھا جی ہاں تو جن کو معراج پہ بلوایا گیا جنہوں نے اللہ کی زیارت کر لی جنہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے دو ٹکڑے کر لیے جنہوں نے سورج کو واپس پلٹا لیا جن کے بلانے پر درخت آ گئے جن کے جن کی شان یہ ہے کہ وہ چاہیں تو پہاڑ ان کے پیچھے سونا بن کے چلے جو اس شان کے مالک ہیں کہ جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں تو ان کا سایہ اگر نہیں ہے تو یہ کوئی بہت حیرت انگیز بات نہیں ہے سرکار کی شان تو اس سے بھی کہیں تر بلند ہے اور یہ بات تو اس بات کی دلیل بھی ہے کہ واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بشر ہیں جو نور بھی ہیں اور نور کا سایہ کہاں ہوتا ہے میرے بھائی جزاک اللہ آپ جو شیئر کرنا چاہتے تھے کیجیے السلام علیکم السلام علیکم یہ لیکن انہوں نے اس حدیث کا مجھے کوئی ریفرنس نہیں دیا بار میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے اس کا پتہ ہو بس اتنا لکھا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ زینب ایک سفر میں تھی ان کے پاس دو اونٹ تھے صفیہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھیں اب وہ بھی ام المومنین بن گئی تھیں ان کا اونٹ انتہائی تھکا ماندہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے زینب سے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا ایک اونٹ آپ کے پاس فاضل ہے اسے صفیہ کو دے دیں تو انہوں نے کہا اس یہودیہ کو کچھ انداز ایسا تھا جو عموماً سوکن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے زینب بیان کرتی ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے التفات نہیں کیا میں سخت پریشان تھی کہ کیا کروں زینب بیان کرتی ہیں میں اپنے سہن میں بیٹھی ہوئی تھی دن کا وقت اور سورج موجود تھا کہ میں نے اپنے سامنے ایک سایہ دیکھا اور سائے کا جو انداز تھا اس میں اس سے میں نے خیال کیا کہ یہ سایہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا ہے پھر میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ ہی تشریف لائے ہیں آپ نے میری خطا کو معاف کر دیا جی یہ مطلب مطلب ہے لیکن اس نے سب کوئی ریفرنس نہیں مجھے برس دیا اگر آپ کے ذہن میں یہ مطلب آپ کی اس سے مطلب کچھ گزری ہو تو اس کے متعلق کچھ کرنا شکریہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ رضوان بھائی بہت شکریہ دیکھیں یہاں بالفل یہ روایت اگر ہے بھی صحیح تو یہاں سائے سے مراد وہ سایہ نہیں ہے کہ جس سائے کا بہت سارے صحابیوں نے انکار کیا ہے کیونکہ صحابیوں نے جس سائے کا انکار کیا ہے وہ انسان کا عام سایہ ہے انہوں نے وضاحت سے کہا کہ ہمارا سایہ ہوتا تھا روشنی میں اور سرکار کا سایہ نہیں ہوتا تھا جیسے روشنی سرکار کے جسم کو پار ہو رہی ہے سرکار کا جسم گویا لطیف ہے ٹھیک ہے نا اور جہاں تک بات ہے اس سائے کی جس کا یہ آپ نے صحابیہ کے حوالے سے ذکر کیا تو اس اندھیرے کے اندر ایک شخص چلتا ہوا سامنے سے آپ کے پاس آئے تو آپ کو کچھ محسوس ہوگا اس کے لیے بھی آپ لفظ سایہ سے استعمال کریں گے کہ کوئی سایہ سی حرکت محسوس ہوئی تو ظاہر ہے اگر سرکار تشریف لا رہے ہوں گے اور وہ حرکت محسوس ہو رہی ہوگی اور اس کے لیے انہوں نے محاورے کے طور پہ لفظ سایہ استعمال کیا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سایہ تھا جو عام طور پہ سایہ ہوتا ہے یا جس کا صحابہ نے انکار کیا ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے نہ ہونے کے حوالے سے بہت سارے اصحاب کی روایتیں ہیں جو میں بھی آپ کو انشاءاللہ میں نکال رہا ہوں نیٹ سے یہی نکال رہا ہوں انشاءاللہ کوئی کتاب مجھے بھی مل جائے گی انشاءاللہ نیٹ پر لائبریری اس میں میں دو تین کھولی نہیں ہے میں نے تو میں آپ کو انشاءاللہ بہت ساری روایتیں سنا دوں گا انشاءاللہ کیونکہ اپنی لائبریری کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ سے دور ہونا پڑے گا چند منٹ کے لیے جو میں نہیں چاہوں گا جزاک اللہ تو جی میرا بھی مدینہ کا ویزا لگوا دیں اچھا جی سبحان اللہ ماشاء اللہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے غم مرشید بھائی کے کو پڑھنا چھوڑنا پڑے گا جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال تھا کہ شیطان میں نے یہ سنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی بھی بندے کی شکل لے سکتا ہے سوائے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل تو اگر تو یہ پھر کیسا چلے کہ شیطان یعنی کسی کا خواب میں آتا ہے حضرت موسا کی شکل میں اس طرح وہ آ سکتا ہے شیطان حضرت موسا کی شکل میں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا بے شک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا وہ نہیں ہو سکتا آپ کی شکل وہ اختیار نہیں کر سکتا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حادیث ہیں سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا لین شیطان لا یا بھی کیونکہ شیطان میری مثل اپنی شکل نہیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بڑی طاقت دی ہے اور بڑی قوت دی ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اس کو بڑے اختیارات دیے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے بد مذہب گمراہ ہوئے اور وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جی ملک الموت اور شیطان کی وسعت علم تو نس سے ثابت ہے سرکار کی وسعت علم جو ہے وہ نس سے ثابت کہاں ہے معاذ اللہ یعنی انہیں واقع کا معلوم تک ان نظر نہیں آئی خیر یہ تو آپ کے موضوع سے ہٹ کر بات تھی تو شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ جیسی چاہے شکل بھی بنا سکتا ہے اور وہ انسان میں تصرف بھی کرتا ہے انسان کو ڈسٹرب بھی کرتا ہے ذہنی طور پہ اور انسان کے دل میں وسوسے تک بھی ڈالتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سرکار جیسی شکل اور صورت نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے شیطان سے محفوظ رکھے اور شیطان کی اتباع سے محفوظ رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کے پیروکار رہیں سرکار کی اتباع کریں سرکار کی اطاعت کریں سرکار کے طریقے پر چلیں اور بس یہی خواہش ہے یہی تمنا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے ہمارے آقا راضی ہو جائیں جزاک اللہ خیرن کثیر السلام علیکم السلام علیکم حضور وہ میں نے سوال پوچھا تھا آپ غالباً وہ بھول گئے تھے وہ بزرگوں کی نیاز کے بارے میں تو اگر اس پر کچھ کلام فرما دیں تو بہت ہی مہربانی ہوگی اگر جی بہت شکریہ جزاک اللہ کیوں نہیں ہم اپنے بزرگوں کی نیاز کرتے ہیں اور نیاز کا پورا فارمیٹ اگر کوئی سمجھے اور دیکھے اور غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بڑا مقدس کام ہے یہ تو بڑا پاکیزہ بڑا ستھرا بڑا حلال بہت ہی طیب کام ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھے انداز میں تیار کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کو پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے کچھ آیات اور کچھ صورتیں پڑھتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہم تیرے شکر گزار ہیں اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی جو ہم نے تیرے کلام کی کچھ آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی یقیناً ان آیتوں کے پڑھنے پر اور اس تعام کے شکر ادا کرنے پر تو ہمیں انعام دے گا تو ہمیں اجر و ثواب دے گا وہی اجر و ثواب ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ تو یہ اجر و ثواب فلاں فلاں فلاں فلاں بزرگ تیرے پیارے کو پہنچا دے جیسے نبی رحمت سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایسال کروں ثواب پہنچاؤں کیا طریقہ اختیار کروں انہیں ثواب پہنچانے کا مدینہ پاک کے اس حصے میں اس وقت پانی کی حاجت تھی ضرورت تھی تو سرکار نے فرمایا پانی کے ذریعے اپنی والدہ کو ایسال لے ثابت کروں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پانی کا کنواں کھدوایا اور وہاں کھڑے ہو کر ایک صحابی اعلان کر رہے ہیں بخاری شریف میں امام بخاری نقل کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہا لی امی سعدن کہ یہ کنواں میری والدہ کے ایسال ثواب کے لیے ہے یہ کنواں میری ماں کے نام کا ہے یہ کنواں میری ماں کے لیے ہے ماں اس دنیا سے جا چکی ہے تو ظاہر ہے ماں کے لیے ہے مطلب ماں کے ایسال ثواب کے لیے ہے تو جناب بس یہی ہمارا طریقہ ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ثواب تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں دے اس ثواب کو تو اور کرم فرما کے اپنے اس پیارے دوست کو بھی پہنچا دے جس کے عرس کا دن ہے جس کی آج پیدائش کا دن ہے جن کا آج دن منایا جا رہا ہے تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے گا ان کے دراجات بھی بلند کرے گا انشاءاللہ اور ہم پر بھی فضل فرمائے گا تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مثلا بلا تشبی ہو تمسیل کوئی بھی کاری آپ کے دروازے پر آئے اور آپ کے بچوں کو خوب دعائیں دے کر آپ سے طلب کریں تو یقیناً آپ ضرور خوش ہو کر اسے دیں گے کہ یار میرے بچوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو بلا تشبیح و تمثیل کوئی تشبیح نہیں ہے کوئی تمثیل نہیں ہے محض سمجھانا مقصود ہے جب اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیاروں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی خدمت میں نذرانہ عقیدت و محبت اور نذرانہ عیسال ثواب نظر کریں گے تو ہم کیسے محروم رہیں گے اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ کے عزن سے صاحب تصرف و اختیار ہیں کیا وہ ہمیں نہ نوازیں گے کیا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہ ہوگا یقیناً ہوگا تو باہر حال فلاسفی بھی آ گئی اور طریقہ بھی آپ نے سن لیا کہ اس فارمیٹ میں کسی بھی طرح کی کوئی ناجائز شک نہیں پائی جاتی کوئی بھی ایسا فیل نہیں ہے اس میں کہ جو ممنوع ہو جس کو اسلام نے رد کیا ہو اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی یا شاید آپ کو معلوم ہو کہ دیابنا بھی عیسائی ثواب کے قائلین ہو چکے ہیں اور دیوبند حضرات بھی عیسا علیہ ثواب کو ٹھیک ہے جی اور ان کی کتابوں میں بھی اب عیسی ثواب کے حق میں بہت ساری باتیں آتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم طالب علم بھائی آپ کا کچھ سوال ہے ایکسیلنسی بھائی آپ کے لیے جو ہے وہ میں نے حضرت سے سوال کیا تھا اور حضرت نے جو ہے وہ حدیث پیش کیا بخاری شریف کی کہ ہردا کے لیے جو ہے وہ کنواں کھدوایا اس وقت مسلمانوں کو جو ہے میٹھے پانی کی ضرورت تھی تو مطلب حضرت نے جو ہے وہ یہی فرمایا کہ بخاری شریف میں مطلب حدیث ہے اور وہ کنواں کھدوا کر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ میری ماں کا مطلب میری ماں کے لیے جو ہے یہ مطلب کنواں ہے یہ ام صاحب کا کنواں ہے یعنی کہ جو بھی اسے جو ہے وہ پانی پیے گا تو وہ جو ہے وہ سواد ان شاء اللہ تعالیٰ صاحب کی والدہ کو پہنچے گا تو یہ پانی ان کا جو ہے وہ پلانا تو یہ بھی بھائی مطلب اسی کو جو ہے وہ نیاز کہتے ہیں آج اگر مطلب کھانا جو ہے وہ کسی کو کھلایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے اور وہی ثواب جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو جو ہے اس اسال ثواب دیا جاتا ہے تو یہ حدیث کے بالکل مطابق ہے تو میں حضرت مائک چھوڑتا ہوں جی جی بہت شکریہ آپ چاہیں گے تو ہم مثال سے آپ بھی کچھ بات کر لیں گے مزید ان اور اگر آپ چاہیں گے تو کوئی اور بھائی آئیں سوال کریں گفتگو کا آگے بڑھائیں پھر کچھ دیر بعد ان شاء اللہ آپ سے اجازت السلام علیکم السلام علیکم حضرت یہ طالب علم بھائی جو ہیں ان کا سوال یہ ہے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ حلیم کو کھچڑا کہناتے ہیں ہیں اور کیا ایسا کچھ فرمایا ہے کہ حلوہ والے ہیں کیا یہ کون سی اردو نے لکھی ہے حلوہ والے ہے کے بجے اچھا حلوا کی بجائے دوسرے پکارنے میں کوئی حرج نہیں اچھا پتہ نہیں اب اس کی کچھ سمجھ نہیں مجھے بہرحال یہ بڑا سوال ہے کہ حلیم کو کھچڑا کہنے کے بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں تو اتنی مجھے سمجھ آئی اب کیا نہیں آئی بھائی جی یہ میں نے پیش کر دیا بھائی جو جو پڑھ سکتا ہے مجھے پڑھ کے بتا دیں جی بہت شکریہ جزاک اللہ چونکہ حلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی کھانے پینے والی چیز کے لیے لفظ حلیم استعمال نہ کیا جائے لیکن جو مسلمان حلیم استعمال کرتے ہیں لفظ کھانے پینے کی چیز کے لیے تو ان کا بھی ہرگز مقصد اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی صفات صفت مراد نہیں ہوتی ان کے ذہنوں میں تو ظاہر ہے ان پر بھی کوئی حرام یا کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا اور نہ ہی وہ حرام کار ہیں یا مرتکب کبیرہ ہیں اور جو نہیں بچتا ہے اس کو گناہ گار کھچڑا اگر معروف ہو جائے تو کیا بات ہے ویسے دعوت اسلامی والے حلیم کہنے سے برتتے ہیں اور کھچڑا کہتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم جی بھائی آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں حضرت کو جانا بھی ہے ٹیولپ بھائی آ جائیں بھائی جلدی کریں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سوال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر خواب میں تشریف لاتے ہیں تو دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہی اس کیونکہ اگر میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا اس کے بارے میں السلام علیکم جی سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ نصیب کرے بھائی واہ واہ سبحان اللہ بہت اچھی بات آپ نے کی آفتاب احمد دلیل آفتاب فارسی کا مقولہ ہے کہ جب سورج آ جاتا ہے تو سورج کا آنا ہی سورج کی دلیل ہے تو کوئی بتائے گا نہیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ سرکار ہے آپ کا دل گواہی دے گا یہ سرکار ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود سرکار بتا دیں کہ میں کون ہوں یا ہو سکتا ہے وہاں موجود صحابہ ہوں یا جو دیگر بزرگ وہاں موجود ہوں وہ بتا دیں کہ کون ہے تو جب سرکار کی زیارت کسی کو نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ یہ کرم ہو جائے گا تو اس کو اطلاع بھی دے دی جائے گی کہ یہ سرکار ہی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے آفتاب آمد دلیل آفتاب جزاک اللہ اور میں اب اجازت لوں گا محترم جناب قبلہ رضوان احمد صاحب سے اگر وہ مجھے اجازت دیں تو ایسال ثواب پہ کچھ روایتیں پیش کر دوں اگر حضرت کی اجازت ہو تو کچھ روایتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو حضرت والدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف سے کہ قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لو تصدقت تصدقت لها عنها قال نعم ایک صاحب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہنے لگے میری والدہ کی اچانک موت ہو گئی ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا گمان ہے میرا حسن زن ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی تو اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا تو سرکار نے فرمایا جی ہاں انہیں اجر ملے گا بخاری شریف کی روایت آگے بڑھیے اگلی روایت شروع صدور کی ہے عبداللہ بن عامر سے میں عربی نہیں پڑھ رہا صرف اردو بتاتا ہوں سرکار نے فرمایا صلی اللہ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 جانے لگا حضرت ابو حریرا اس وقت حرم کعبہ میں تھے وہ نہیں جا سکتے تھے لہٰذا عقائد و جہان کے اس ارشاد کرامی کی وجہ سے کہنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو مسجد اشار میں میرے لیے دو چار رکتیں پڑھ لے اور یہ کہہ دے کہ حاضی لی حاضرہ کہ یہ ابو ہریرا کے لیے ثواب ہیں واہ واہ سبحان اللہ صحابیوں کا طریقہ ہے جناب سبحان اللہ کیا بات ہے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حج کا اصال ثواب بھی ہو سکتا ہے جناب اس کی بھی روایتیں ہیں بخاری شریف کی روایتیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے پاس جو ہے نا کہ ایک عورت آئی کہنے لگی میری ماں نے حج کی منت مانی تھی وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی ہے کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں سرکار نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے حج کر لو اور یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم کیا ادا کر دیتی اس نے کہا جی کرتی تو فرمایا کہ پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے دیکھیے وہ اللہ نہیں ہے لیکن ان کی اولاد کو کہا جا رہا ہے سبحان اللہ اور سرکار نے فرمایا شروع صدور کی روایت ہے بحقی شعب ایمان میں بھی ہے کہ منحجہ ہی بادہ وفاطی قطب اللہ لہو من النار جس نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی یاد سے آزاد کر دے گا بھائی واہ بھائی واہ سبحان اللہ کیا بات ہے سنیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصالح ثواب کیا اب اس سے بڑی اور کیا دلیل دیں آپ کو یار جواب کی حدیث پاک میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کم و بیش ہر سال دو قربانیاں دی ایک قربانی اپنی اور اپنے اہل بیت کی طرف سے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے قربانی دیتے وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے اللہ تقبل من محمد و علی محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے جناب حضرت علی مرتضی بھی ساری زندگی دو قربانیاں دیتے رہے پوچھا گیا کیوں دیتے ہیں دو فرمائے رسول اللہ اوسانی سرکار نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ ان کہ میں سرکار کی طرف سے قربانی دیا کروں تو ہوں تو میں سرکار کی طرف سے قربانی دیتا ہوں سرکار کو کرتا ہوں بھائی سبحان اللہ اور کیا سننا چاہیں گے جناب سرکار حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا شروع کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل المقابر فقرا سورہ یاسین لہو فیہا حسنات سرکار نے فرمایا جو شخص قبرستان میں گیا سورہ یاسین تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اہل قبول پر عذاب میں تخفیف فرما دے گا جبکہ پڑھنے والے کو بھی اس کے اندر جتنی نیکیاں ہیں مل جائیں گی سبحان اللہ اور سنیں گے جناب بتائیے یا بس کریں واہ واہ سبحان اللہ ایک قربانی میں ایک حصہ ارے بھائی وہ آقا ہے میرے بھائی وہ شریعت کے پابند نہیں ہے وہ صاحب شریعت ہے جی میں بتا رہا ہوں جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ یہ محترم مدنی اتاریہ جو بھی ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں سرکار کے الفاظ ہیں ابود شریف کی روایت ہے وہ جو میں نے آپ کو سنائی اللہ تقبل من محمد و علی محمد و امت محمد یہ روایت اس کی ہے ابود شریف کی اور سرکار صاحب شریعت ہیں سرکار کی شادیاں بھی تیرہ تھیں بعض روایتوں میں گیارہ تھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو ہے وہ تحجد کی نماز فرض تھی ایوکم مسلی فرمایا تھا سرکار نے تو جو سرکار ہے سرکار تو سرکار ہے ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی السلام علیکم و اللہ جزاک اللہ السلام علیکم حضرت یہ ہمارے صاحبہ بھائی جو ہیں وہ آج شیطان کے پیچھے جو ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں تو یہ نہیں چھوڑیں گے آج یہ تو یہ بس پوچھ رہے ہیں کافی سوال ان کا غالباً کہ کیا شیطان دوسرے نبیوں کی شکل میں آ سکتا ہے تو یہ حضرت بس آخری سوال اگر آپ کرم فرمائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد سب کے لیے دعا فرما دیں حضرت ہماری بھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے ماشاء اللہ معلوم نہیں ملتی ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ حضرت لا لا ادری کہنا بھی غالباً حضرت کچھ امام مالک یا امام احمد بن حنبل یا کچھ ایسا انہوں نے کہا شیطان کو دیکھنا ہو تو وادیوں جو بندیوں کو دیکھ لیں جی جی لیکن ان کے آج کل سینگ نہیں ہوتے نا سینگ انہوں نے چھپائے ہوتے ہیں وہ کاٹ کے باہر آتے ہیں چلے یعنی بہرحال آ جائیں جی کسی بھائی کو مائک کے اوپر آنا ہے تو میں مائک چھوڑتا چھوڑتا ہوں ہوں حضرت آپ آپ کے کے لیے لیے ہی اگر الوداعی کلمات جو ہیں وہ کہنا چاہیں تو چلے میں آپ کو کچھ بتا ہی دیتا ہوں شیطان کے بارے میں یار آپ بھی کیا یاد کریں گے ویسے ایک بات بتاؤں یہ شیطان کے پیچھے پڑنے والے پہلے آدمی نہیں ہے ہم سب شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ان کیونکہ ہم جب تک جو ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں آئیں گے تب تک ہم صحیح طرح سے اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو ہم سب دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اکثر تو بہرحال ہم جارحانہ ہاں، رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے ہمیں ڈبلن بھائی نے کہ وہ جس کو شیطان دیکھنا وہ نزدیوں کو دیکھے کیونکہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں تھے مدینہ پاک ہجرت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت کافی اور مشرقی نے مکہ نے ایک میٹنگ بلائی تھی دار الدوا میں اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی بھائی کیا کرنا ہے تو یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ سرکار کو کہیں بہت دور نکال دو کسی جو ہے وہ صحرا میں یا کسی دوسرے شہر میں بدر کر دو کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کو باندھ دو مطلب آز اللہ لوگ اپنی اپنی بکواسیں کر رہے تھے تو اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا آواز آئی پوچھا گیا کون ہے تو کہا شیخ نجدی سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ پکی روایت ہے جس میں وہ شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ آنا شیخ من النجد میں نجد کا ایک شیخ ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کرو تو پھر وہ نجد کے شیخ نے یعنی شیطان نے مشورہ دیا کہ معاذ اللہ سرکار کو معاذ اللہ شہید کر دو تو پھر انہوں نے پلاننگ بنائی وہ دوڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا سرکار کو نہیں دیکھ پائے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی وغیرہ وغیرہ جو بھی تفصیلات ہیں اور اس کے علاوہ جب سرکار کے سامنے نسک کا ذکر آتا تھا تو آپ نے کبھی بھی کے لیے دعا نہیں فرمائی بلکہ یہی فرمائی کہ ہناکس ناقس دلا ٹھیک ہے اور وہاں سے کرن شیطان نکلے گا وغیرہ وغیرہ تو واقعی السلام علیکم میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کی بجلی ٹوٹ گئی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ واقعہ جو ہے بکیا کال انشاءاللہ سن لیں گے آ جائیں جی عزیز بھائی جزاکم اللہ بھائی سب بھائیوں کے تشریف لانے کا روز جو ہے اس ٹائم پہ تشریف لایا کریں مفتی صاحب جو ہے وہ درس حدیث بھی دیتے ہیں اس کے بعد سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ تو جن بھائیوں کے پاس اس ٹائم پر ٹائم ہو تو ضرور جناب آیا کریں تو مائک فری ہے جناب بھائی کے لیے السلام علیکم رضوان یہیں پر ہی بیٹھیے گا یہیں پر تشریف رکھیے گا ابھی انشاءاللہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے بہت سارے تو انشاءاللہ ابھی یہاں پر محفل جمے گی آپ فکر نہ کریں مفتی صاحب ابھی اگر چلے بھی جائیں تو مفتی صاحب کا تو ویسے بھی ٹائم تقریباً ماشاء اللہ انہوں نے دے دیا اپنا تو جو ہے ہمارے چاند سائن کی آئی ڈی سے اسید بھائی موجود ہیں رضوان بھائی موجود ہیں ایس ایچ او بھائی موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ